السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر سترہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام امنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ یا کیا تم اس بات سے بہت نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اس نے قوم لوت پر جیسے ہاتھیوں والوں پر پتھر برسائے تھے اور اس پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا تھا تم سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا مگر جب تمہیں یہ معلوم ہوگا اس وقت یہ بے فائدہ ہوگا کیونکہ تم لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہوگا صدق اللہ العظیم